عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ایک بار فرمایا تم نے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستانوے